وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے سو آپ اے نبی اللہ تعالیٰ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار کا ہدایت کو قبول کرنے کی قسمیں کھانا قریش نے اور عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست سے پہلے بڑی قسمیں کھا رکھی تھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول ہم میں آئے تو ہم تمام دنیا سے زیادہ اس کی تابے داری کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نعام کی آیت نمبر ایک سو چھپن میں فرمایا انتقول تقولوا انما انزل الكتاب الایا یعنی اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے کی جماعتوں پر تو البتہ کتابیں اتری لیکن ہم تو ان سے بے خبر ہی رہے اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے بہت زیادہ راہ یافتہ ہو جاتے تو لو اب تو خود تمہارے پاس تمہارے رب کی بھیجی ہوئی دلیل آ پہنچی ہدایت و رحمت خود تمہارے ہاتھوں میں دی جا چکی اب بتلاؤ کہ رب کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں اور ان سے منہ موڑنے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے اور آیتوں میں ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اپنے پاس اگلے لوگوں کے عبرت ناک واقعات ہوتے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاتے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے ان کے پاس آ چکنے کے بعد کفر کیا اب انہیں قریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کی آخری اور افضل ترین کتاب قرآن مجید آ چکی لیکن یہ کفر میں اور بڑھ گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے تکبر کیا خود نہ مان کر پھر اپنی مکاریوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا لیکن انہیں باور کر لینا چاہیے کہ اس کا وبال خود ان پر پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں البتہ اپنا بگاڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکاریوں سے پرہیز کرو مکر کا بوجھ مکار پر ہی پڑتا ہے اور اس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی محمد بن کعب القرضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین کاموں کا کرنے والا نجات نہیں پا سکتا ان کاموں کا وبال اس پر یقیناً آ پڑتا ہے مکر اور بغاوت اور وعدوں کو توڑ دینا پھر آپ نے یہی آیت پڑھی انہیں صرف اسی کا انتظار ہے جو ان جیسے ان سے اگلوں کا حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب ان پر آ گئے بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہی ہے اور اے نبی آپ غور کر لیجئے رب کی عادت بدلتی نہیں نہ پلٹی ہے جس قوم پر عذاب کا ارادہ الہی ہو چکا پھر اس ارادے کے بدلنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا نہ عذاب ان پر سے ہٹیں نہ وہ ان سے بچیں نہ کوئی انہیں بچا سکے واللہ اللہ عالم